حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل یعنی شہید کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیا میں تجھ کو بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے تیرے والد سے کیا فرمایا میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر کسی سے پس پردہ رہ کر کلام فرماتا ہے لیکن تیرے والد سے آمنے سامنے کلام فرمایا اللہ نے ان سے فرمایا میرے بندے کوئی خواہش کر میں تجھے دوں گا انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے میرے مالک مجھے زندہ کر دے تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں اللہ نے فرمایا میرا یہ فیصلہ پہلے سے جاری ہو چکا ہے کہ فوت ہونے والے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے جائیں گے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رب میرے پسماندگان کو میرا پیغام پہنچا دے تو اللہ عز و جل نے یہ ساری آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو